ہر طرف چیلنج ہے میں کس کس چیلنج کا جواب دوں مسلمان نوجوان تو نظر نہیں آتا ورنہ ہم ایک ایک چیلنج کا جواب دے سکتے تھے ہمیں چند مٹھی بھر نوجوان ملے ہیں اور ہم نے الحمدللہ دشمنوں کی بہت سی جگہ پہ ناک بند کر دی ہے کل تک قیدیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا ہم جسے چاہیں گے ماریں گے جسے چاہیں گے زندہ رکھیں گے اللہ نے ہمیں چند جوان واپس دیے ہم نے انڈیا سے کہا اور آج سایوال کے جلسے میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ان جیش کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں اگر انڈیا کی جیلوں میں میرے کسی قیدی بھائی کو مارا گیا سجاد کی طرح شہید کیا گیا میں دنیا کے کئی ملکوں میں ہندوؤں کو الٹا لٹکا دوں گا انشاءاللہ اللہ اور انشاءاللہ اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں ہم